ہو وجہ بھی ساتھ ہی اللہ رب العزت نے بتا دی کہ بہترین امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برے کاموں سے منع کرتے ہو اور رب کی ذات پر ایمان لاتے ہو اور اگر کسی بندے کے اندر یہ والی عادات نہ پائی جائے تو گویا وہ بہترین نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں عطا کی گئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میری امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا یہ حدیث مسند احمد احمد میں موجود ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اہل کتاب کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ ولو آمنا اور اگر ایمان لے آئیں اہل الکتابی اہل کتاب لکانا البتہ ہو خیر الحم بہتر ان کے لیے منہم المؤمنون ان میں سے کچھ مومن ہیں وہ اکثر اور اکثر ان میں سے کافرون کافر ہیں لٮٔم ہر کس نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے تمہیں اللہ ادا مگر معمولی تکلیف و این کم اگر وہ لڑائی کرے تم سے یولو تو پھیر لیں گے تم سے ادبار اپنے پیٹھے سم سرون پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے ضربت ڈال دی گئی علیہم ان کے اوپر ازلت و ذلت اینما سوکفو جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں اللہ مگر بحبل من اللہ اللہ کی پناہ کے ساتھ وحبل من الناس اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ وباؤ اور وہ لوٹے بغضب من اللہ ہی اللہ کے غصے سے وزوربت اور ڈال دی گئی علیہم ان کے اوپر المسکانہ تو محتاجی ذالک بھی انہم کانو یہ اس وجہ سے کہ تھے وہ یکفرونا انکار کرتے بی آیات اللہ اللہ کی آیات کا ویقتلون الانبیاء اور قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق بغیر حق کے ذالک یہ بما عصو اس وجہ سے کہ تھے وہ یا تدون حد سے گزرتے ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب یہودی عیسائیوں کے متعلق بیان فرمایا ہے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہے یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہاں معمولی سی تکلیف ضرور دیں گے اور اگر تم سے لڑائی کرے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی یہ آیت دراصل اللہ رب العزت ایک غیب کی خبر دے رہے ہیں اس آیت میں ایک پیشن گوئی ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح کامیابی اور مدد کی بشارت دی ہے اب اگرچہ یہود نصرانیوں کے بل بوتے پر فلسطین کے کچھ حصے پر اور بیت المقدس پر قابض ہیں مگر ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس وقت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم یہودیوں سے لڑائی کرو گے یہاں تک کہ ایک یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر کہے گا اے اللہ کے بندے یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اسے قتل کر دے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہودیوں کے اوپر ذلت مسکینی محتاجی والا عذاب ڈال دیا گیا اللہ کا غصہ ہے ان پر اللہ کا غضب ہے ان پر ہاں ان چیزوں سے یہ دو صورتوں میں بچ سکتے ہیں ایک تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں یعنی اسلام قبول کر لیں یا پھر جزیہ دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں وحب من الناس اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کی پناہ میں آ جائیں یا تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں یعنی کہ کوئی مسلمان کوئی کچھ لوگ انہیں اپنی پناہ دے دیں ان دو صورتوں میں یہ بچ سکتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ ذلت مسکینی محتاجی ان پہ کیوں مسلط ہوئی کیونکہ یہ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تھے انبیاء کو قتل کرتے تھے گناہ کرتے تھے نافرمانیاں کرتے تھے حد سے آگے بڑھنے والے تھے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لئی سو سوا نہیں ہے یہ سب برابر من اہل کتابی اہل کتاب میں سے امتن ایک جماعت ہے قائمتن قیام کرنے والی یتلونا وہ پڑھتے ہیں آیات اللہ اللہ کی آیات آنا اللیلی رات کی گھڑیوں میں وہ یسجدون اور وہ سجدے کرتے ہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت کے دن پر وہ یا اور حکم کرتے ہیں بالمعروفی نیکی کا وہ ہونا اور روکتے ہیں انل المنکر برائی سے وہ یوسار اور وہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات بلائیوں میں وہ الکمن الصالحین اور یہی لوگ نیکوں میں سے ہیں یہ فعلو اور جو بھی وہ کرے من خیر اچھا کام فلیں یکفرو ہرگز نہیں ان کی نقدری کی جائے گی ان کی نقدری نہیں کی جاتی واللہ علیم بالمتقین اور اللہ خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو اللہ فرماتے ٹھیک ہے اہل کتاب میں برے لوگ بھی ہیں لیکن اہل کتاب میں سے ایک ایسی بھی جماعت ہے جو قیام کرنے والی ہے راتوں کو جاگ کر آیت اللہ تلاوت کرنے والی ہے سجدہ کرنے والے ہیں وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں یہ لوگ نیک ہیں ایسی بات نہیں کہ ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے بلکہ وما یہ فالو من خیر فلیں یغ ان کے اعمال کی نقدری نہیں کی جاتی یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت اسے جانتا ہے اور اس کا اجر اس کا ثواب ضرور عطا کرے گا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الدینہ بے شک وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا لن تنیا ہرگز نہیں کفایت کریں گے انہوں ان سے اموالہم ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں من اللہ اللہ کی طرف سے شیئن کچھ بھی بھی یہ آیت پیچھے آپ نے تیسرے بارے میں پڑھی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ جو کافر لوگ ہیں یہ قیامت والے دن اگر عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد بھی اللہ کے سپرد کر دیں اپنا مال بھی فدیہ کے طور پہ اللہ کو دے دیں تاکہ یہ جہنم سے بچ سکیں تب بھی یہ نہیں بچ سکیں گے وہ اولا اصحاب النار یہی لوگ تو جہنم والے ہیں آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے مثل و مثال ما معاونفکونہ اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں کمثل ریحن ہوا کی مثال کی طرح ہے فیہا اس میں سر رن سخت سردی ہو اصابت جو پہنچے ہر سا قومن قوم کی کھیتی کو ظالم انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر فاہلکت ہو پھر وہ اسے ہلاک کر دے وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کرتا اللہ لیکن انفسہم وہ اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اس آیا مبارکہ میں کافروں کے صدقہ اور خیرات اور جو بھی وہ نیکی کا کام کرتے ہیں ان کے متعلق بتایا ہے کہ وہ بے فائدہ ہیں ضائع ہیں بے فائدہ اور ضائع ہونے کے اعتبار سے ان اعمال کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جو دکھنے میں تو بڑی شاداب ہے لیکن جیسے ہی سرد ہوا چلے تو وہ ہوا اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے بالکل ان کے اعمال بھی اسی طرح ہیں وما ظلمهم اللہ اللہ ظلم نہیں کرتا لیکن وہی اپنی جانوں پر یہ ظلمون ظلم کرنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن پر کسی بھی نیکی کے سلسلے میں کوئی ظلم نہیں کرے گا دنیا میں بھی اسے نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اسے نیکی کا بدلہ دیا جائے گا رہا کافر تو جو نیکیاں اس نے اللہ کے لیے کی ہوں گی ان کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا اسے بدلا دیا جائے یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر آخر ان الحمد للہ رب العالمین